بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں ہم تھارے سامنے قرآن کریم اس سورہ آل عمران کی تلاوت تے گوجری ترجموں پیش کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں قاری نزاد صاحب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى کا شروع جڑو بے بہا مہربان مچرے مالو ہے الف لام اللہ لا القیوم اللہ وہ ہے جس تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ زندو ہے کائنات نہ تھم گے رکھنا لو ہے نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل نے تھارا اوپر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق کتاب نازل فرمائی جیڑی اپنے تے پہلی کتابوں کی تصدیق کرے اور اس سے نے تورات تے انجیل نازل فرمائی ہے من قبل هدل للناس وانزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام اس تو پہنا لوگوں یہ ہدایت واسطے ہیں تو اس سے نے حق کے باطل نہ نکھیڑ آلی چیز نازل فرمائی بے شک جنہ لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو انکار کیو انہوں واسطے سخت عذاب ہے تو اللہ تعالی زبردست ہے بدلو لینا لو ہے ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو اس نے کوئی چیز چھپی بھی نہیں نہ زمین ماں تنا آسمان ماں هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وہ یہ جڑو ماں کا شکم ما تھاری شکل بناوے جس راہ وہ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 انہوں کا اصل مطلب کی سو لان واسطے حالانکہ اصل مطلب اللہ تو سوا کوئی نہیں جانتو تو جڑا لوگ علم میں پکا ہیں وہ تو کہیں جی ہم اس پر ایمان لے آیا جو سارا کچھ مارا رب کی طرف ہوئے اور نصیحت سے بس آلائی حاصل کریں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے مارے ربا تو مارا دلانا ہدایت دین تو بعد بنگو نہ کریے کہ تو ہونا اپنے کو خاص رحمت عطا فرما بے شک تو بے شک تو ہی سب کچھ دین آلو ہے ربنا إنك جامع الناس ليوم لا لا ريب فيه إن يخلف میاں اے مارے ربا بے شک تو لوکانا ایک اسا دن میں جمع کرنا لو ہے جس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ یقین ان وعدہ خلافی نہیں کرتو الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار بلا شبہ جنہ لوکاں نے کفر کیو انہاں انہاں دا مال تے دی اولاد اللہ تعالی کا مقابلہ ماں انہوں نے کچھ بھی کم نہیں آتے تو یہی لوگ دوزخ کو بالن لیں گا آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب جسو کے فرعونیاں تو انہوں آؤں پہلا ان وہ حال ہوئے انہوں نے ماری آیتنا چوٹی کیوں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ انہوں کا گناہ میں پکڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینا لو ہے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے کفر کیو تم انہوں نے فرما دیو تم نیڑے ہی ہار جائیں گا تو تم سارا ہی جہنم میں کٹھا کر دیتا جائیں گا تو وہ مجھ, وہ مجھ پیڑو ٹھکانو ہیں قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن بے شک تھرا واسطے دو جماعتوں میں بڑی نشانی تھی جنہوں نے آپس میں جنگ کی ایک جماعت پہ اللہ تعالیٰ کا رستہ میں جہاد کرے تھی تو دوجی کافر تھی وہ کافر انہوں نے اپنی اکھا نال اپنے تھے دونوں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد نال جس نے چاہے زور دے دیا بے شک اس ماں اکھاں والا واسطے بڑی نصیحت ہے زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والفضة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب لوگوں واسطے سجا دیتی گئی ہے دل لگتی چیزاں کی محبت یعنی بیویاں کی تالاد کی سونا چاندی کا بڑا بڑا ٹھیراں گی نشانی لایا وا کاری گا کھوڑا گی تو مال گی تو فصل گی یہ سب کچھ دنیاوی زندگی وہ سمان ہے اور ودیا ٹھکانوں اللہ تعالیٰ کو گی من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو کیوں ہوں تو اس تے صرف چیز دسو ان لوگوں واسطے جڑا پرہیزگار ہیں ان کا رب کولا حصہ کے جنگ نہر بختی میں گی وہ سدا گا تو پاک بیوی ہیں اور اللہ کی رضا مندی ہے بس تمہارا گناہ بخش دے تو ہونا اگ عذاب سے بچا لے الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وہ صبر کرنا لائیں تو سچائیں تو حکم مننا لائیں تو اللہ کا رستہ میں خرچ کرنا لائیں تو سرجی ویلے بخشش منگن لا آئے شنی دل العلم قال اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دیتی ہے جو وہی ہے اس تو سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں تو فرشتہ کی اور علم عالم کی بھی یہی گواہی ہے وہ انصاف قائم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 تم فرما دیو جے جی میں تو اپنو رخ اللہ تعالیٰ در کر لیو ہے تو انہوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی اور تم ان اہل کتاب تو ان پڑھا نہ پوچھو جے جی کیوں تم بھی اسلام قبول کریں پھر جی یہ لوگ اسلام قبول کریں گا تو ضرور ہدایت پر آ جائیں گا تو جے یہ لوگ منہ موڑ لیں تو بلا شبہ تھارے ذمہ پچا دینا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ بندہ نہ دیکھ رہے ہوئے ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم بے شک جڑا لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتاں تو نمکریں تے نبیاں نہ اناس قتل کریں تے انہاں نہ قتل کریں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 أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون یہ اس گلوں کیوں جے بھئی بھیا گل یہ گنیا میں کچھ تیڑا تو سوا دو مارے نیڑے بھی نہیں لگ تے پلے تے بنائی ہوئی گلا نے انہوں نے ان کا دین کا بارہ ماہ توکھا مبچ کر کلے ہوا ہے فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون پھر کی وے گا اس ویلے جب ہم انہوں نے اس دیڑے کٹھا کروں گا جس میں کوئی شک نہیں تو ہر ایک شخص نہ اس کا کیا وہ پورو پورو بدلو دیتو جائے گا تو انہوں پر ظلم نہیں کیو جاسے ہیں قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 چاہے بے حساب روز رزق دے دے لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله الله الله في شيء إلا أن تتقوا منهم ويحذركم نفسه وإلى المصير مومانا چاہیے جب ایمان آلنا چھوڑ گئے کافر نال دوستی نہ لاوے جڑو آدمی ایسو کرے وہ پھر اللہ تعالیٰ نال اس کو کوئی تعلق نہیں وقت اس ویلے جد کہ تم انہوں تے بچا کرتا وے اور اللہ تعالیٰ تے تمہوں اپنی ذات تے ڈراوے تے تم نے اللہ تعالیٰ داری مڑ گئے جانو ہے قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ تم اپنا دل کی گل چھپا کے رکھو یا اس نے باندھا کرو اللہ تعالیٰ تو اس نے جانے ہی ہے تو جو کچھ اسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ اس سب نہ جانے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھن والو ہے يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويعذركم الله نفسه وہ جس ہر شخص اپنی کیوی ایک ایک نیکی اپنے سامنے تک تو اپنی کیوی ایک ایک بدی بھی وہ چاہ بی گو افسوس کدے اس گئے تو اس کی بدی کے بشکار لمو پینڈو تو اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات تو ڈراوے تو اللہ تعالیٰ بندہ بنداور مجھ شفقت کرنا لو ہے قل ان تحبون يحببكم لكم ذنوبكم گڈ غفور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو کہ جے تم اللہ تعالیٰ نال محبت کریں تو میری تابے داری کرو اللہ تعالیٰ تھارے نال محبت کرے گو تو وہ تھارا گناہ بخش دیا گو تو اللہ تعالیٰ بخش نالو مجھ مہربان ہے لا يحب الكافرین تم فرما دیو جے تم اللہ تعالیٰ تے رسول اطاعت کرو پھر جے میں منہ موڑ لیں تاں سن لیو جے اللہ کافرانہ پسند نہیں کرتو ان آدم عمران کر تو یقین اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نہ علیہ السلام نہ تو ابراہیم علیہ السلام کی لڑی نہ اور عمران کی لڑی نہ دنیا جہان پر چن واللہ سمیع علیم یہ سارا دوجا کی علاد ہیں تو اللہ تعالیٰ خوب سن نالو جان نالو ہے إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم تو کرو جس عمران کی بیوی نے کیوں تو ربا میں تیرا واسطہ منت منی ہے جو کچھ میرا شکم ہے جب وہ آزاد رکھی ہو جائے گا تو تم میری طرفوں اس نے قبول فرما بے شک تو ہی سن نالو جان نالو ہے فلما وضعتها وضعتها قالت رب إني أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پھر جس پڑی اس نے پیدا ہو گیا عرض کرن لگی او میرے ربا منت یا کڑی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چنگی طرح جانے جو اس نے کی ہوئی ہے کہ گدرو کڑی جسو نہیں ہو سکے تھو تو میں اس بچی کو نہ مریم رکھے ہوئے تو ہوں اس نامی اور اس کی اولاد نامی شیطان مردود تو بچان واسطے تیری حفاظت میں دے رہی ہوں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وأنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فرسنا اس کا رب نے مجھ سونی طرح قبول کیو تو اس نے مجھ چنگی طرح بڑو کیو تو زکری علیہ السلام نے اس کو سرپرست بنایو جس ویلے بھی زکری علیہ السلام اس کو حجرہ مجھے تھا وہ اس کو کھان پینے کی چیز دیکھے تھا انہوں نے پوچھو مریم جو تیرا واسطہ کتوں آ جائیں اس نے کیوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئے بے شک اللہ تعالیٰ جس نہ چاہے بے حساب رزق دے دے هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء بس اتنے زكريا عليه علیہ السلام نے اپنا رب کے آگے دعا کی انہوں نے عرض کی ربا تو منا اپنے کولا تے سچی اولاد عطا فرما بے شک تو دعا سننا لو ہے فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين تو انہوں نے فرشتہ نے گئے کیوں جس ویلے کہ وہ حجرہ میں نماز پڑھ رہا تھا جی اللہ تعالیٰ تو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے رہے ہوئے جو اللہ کی طرف ہون والا ایک کلمہ کی تصدیق کرے گو تو سردار وے گو تو کالفریاں تے کنی رہن والا وے گو تو نبی وے گو نکا وچوں قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء زکریہ علیہ السلام نے عرض کی ربا منا بچوں کس طرح بھائے گو آنا ہوں بڑھے ماں پجی ہوں تو میری بیوی بھی بانج ہے فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کر دے قال اون ابانی آیا وسبح بالعشي والإبكار وکری علیہ السلام نے عرض کی ربا میرا واسطے کئی نشانی مقرر کر دے فرمایا تیری نشانی یہ ہے جے تو لوکاں نال ترے تیاڑا گل نہیں کر سکتے ہاں بس سینی نال تے تو اپنا رب نہ متو متو یاد کریے تے سویرے شام اس کی تسبیح کریے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين تو کرو جس ولی فرشتہ نے کیوں اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تنہ چن لی ہوئے تو تنہ پاک بنائے ہوئے تو دنیا جہان کی کارسریاں ور تنہ فضیلت دیتی ہے يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين اے مریم تو اپنا رب کی فرم برداری کرتی رہو تسجدو کرتی رہو اور رکوع کر آنگال رکوع کرتی رو الیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب یہ گل غیب کی بھی خبر بچوں جیڑی ہم تھارے در وہی کر رہے ہیں تم انہوں کا کولا نہیں تھا جس ویل وا واسطے اپنا کرم سٹے تھا جے انہاں وچوں کیڑو مریم کو سرپرست بنے گو تے نتم انہاں کولے اس ویلے تھا جس کڑی وے آپس میں کلے تھا إذ قالت الملائكة يا مريم إن إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين یاد کرو جس وقت فرشتہ نے کیوں اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ اپنی طرفوں ایکن کلمہ کی خوشخبری دے دے ایکن کلمہ کی خوشخبری دے جس کو نام مسیح عیسیٰ ابن مریم بیگو جڑو دنیا تے آخرت ماں بڑا رتبہ آلو بیگو تے اللہ کا مقرب بندہ بچو بیگو وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ جب وہ لوکا نال گل کرے گو پنگوڑا مامی تے ادکھڑ عمر مامی تے وہ صالحین بچو گئے گو قالت رب انا يكون لي ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى يقول له كن فيكون وہ عرض کر لگی ربا منا بچوں کس طرح بہ گو حالانکہ منا کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لاؤ فرمایا کس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے سو پیدا کر دیے وہ جس کسی کام کو فیصلو کر لیا تو اس نے کہ ہو جا بس وہ ہو جائے ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل اللہ تعالیٰ اسنا کتاب اور حکمت نال تورات اور انجیل کی تعلیم دیا گو وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لقد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين تبو بني اسرائيل در اللہ و رسول رہ گو تو کیا گو جو تھارا کولا تھارا رب کی طرفوں نشانی لے گا آئے ہوں ہوں تھارا واسطہ ہے مٹی نال پخیروں کی شکل بناؤں پھر اس میں تھوک ماروں تا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نال پخیروں بن جائے تو ہوں جامنوں انہ نا تو کوڑ گا روگیاں نا بل کر شوڑوں تو اللہ تعالیٰ کا حکم نال مردہ نا زندو کر دیوں تو ہوں تمہیں دس شوڑوں جو کچھ تم کھائیں تو جو کچھ اپنا کرم سمال گے رکھیں بے شک اس میں بڑی نشانی ہے جے کر تم ایمان لائیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن نوتی فَاتَّقُوا اللَّهَ ستو تو ہوں اپنا تے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنا لواں تو اس گلنوں آیا ہوں تانجے تھارا واسطے وہ چیز حلال کر دیوں جیڑی تھارا اوپر آرام کی بھی تھی تو ہوں تھارا کول ہے تھارا رب کول نشانی لے گا آیا ہوں تم اللہ تعالیٰ تے ڈرو تے میرو کہنو منو ان اللہ ربی و ربکم فاعبدون هذا صراط مستقیم بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرو بھی رب ہے تے تھارو بھی رب ہے لہذا تم اس سے کی عبادت کرو یہ سدھو رستوں فلم سوری قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون پھر جس ویلے عیسیٰ علیہ السلام نہ بنی اسرائیل در کفری صحیح لگو انہوں نے کیوں اللہ کا رستہ میں کون میرو مددگار بہ گو ہوں نے جواب دیتو کہ جی ہم اللہ کا دین کا مددگار ہوں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو تم گواہ رہی ہو جی ہم مسلمان ہوں ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اے ماریا ربا تین جو کچھ نازل کیو ہم اس پر ایمان لے آیا کہ ہم رسول کا تابے دار ہو گیا لہذا تو آنا بھی گواہی دین عالم لکھ الْمَاكِرِينَ تو انہوں نے چال بازی کی اور اللہ تعالی نے بھی خفیہ تدبیر کی تو اللہ سب سے صرف تدبیر آلو ہیں إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون چیتو کرو جس ویلے اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام ہوں تنہ لے لینا لوں تے تنہ اپنا در چک لینا لوں تے تنہ کافرہ تے پاک کر لینا لوں تے جڑا تیرا تابدار ہیں انہوں نے قیامت توڑی تھوڑی کافروں پر غالب کر دینا ہوں پھر تم سارا نے گئے میرے کو آنو ہے تاؤں تھارے بشکار اس چیز کا بارہ ماہ فیصلو کر دیوں گو جس میں تم جھگڑوں کر رہے ہیں فَأَمَّا الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیو انہوں نے تو دنیا میں تو آخرت میں سخت عذاب دیوں گا تو انہوں کو کوئی مددگار نہیں ہوتی الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين تبه لوگ جڑا ایمان لے آیا تو انہوں نے نیک عمل کیا انہوں نے تو وہ ان کو پورو پورو عجر دے دیا گو تو اللہ تعالیٰ ظالمانہ پسند نہیں کرتو ثم قال له كن فيكون بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاملو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام آروں ہے اللہ نے وہ مٹی تے بنایا پھر فرمایا ہو جا بس وہ ہو گیا الحق من ربك فلا تكن من الممتلين حق وہی ہے جڑو تھارا رب کی طرف ہوئے لہذا تم شک करने वाला में ना हो فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم أَبْنَاءَ نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين پھر تھارا کول ہے علم کا آ جان تے بعد بھی جڑو اس بارہ ماں تھارا نال توتھ کریں تم فرما دیو اچھا آؤ ہم بلا لیں اپنا بچہ نا تے تھارا بچہ نا تے اپنی عورتہ نا تے تھاریاں عورتہ نا اور اپنا آپ نا تے تم نا پھر ہم سارا دعا کریں تے چوٹھا ور اللہ تعالیٰ کی لانت کرا وما من الله الله لهو العزيز الحكيم بے شک یو ہی ہے ان واقع سچو بیان تو اللہ تعالیٰ تے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی زبردست ہے حکمت آلو ہے پھر جے کدے وے ہن بھی منہ موڑے تو منہ موڑیں تو شک اللہ تعالی فسادیاں نہ خوب جانے قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو او اہل کتاب تم ایک اسی گل در آ جاؤ جیڑی مارے تے تھارے بشکار برابر ہے جی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کہ نہ کسی نہ اس کو شریک بناواں کہ اللہ نہ چھوڑ گئے کوئی مارا بچوں ایک دوجا نہ رب نہ بناوے پھر جی منہ موڑ لیں تا تم کہہ دئیے گوا رہی ہو ہم خدا کا فرما بردار ہوں يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدی افلا تعقلون او اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کا بارہ ماہ کیوں توت کریں حالانکہ تورات انجیل سے انہ تے بعد ہی نازل ہوئی ہیں کیوں تو انہا عقل نہیں ہاں تم ہاں تحاجون بما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ہاں تم وہی لوگ ہیں جنہوں نے انہاں گلامات بحث کر لی جنہوں وہ تمنا کچھ علم تھو پھر ان انہاں گلامہ کیوں تو کریں جنہوں وہ تمنا کچھ بھی پتہ نہیں تو اللہ تعالیٰ جانے اور تم نہیں جانتا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھا اور نہ عیسائی بلکہ وہ سیدھا رستہ پر ایک اللہ کا فرما بردار تھا اور وہ شرک کرنا والله ولي المؤمنين بے شک لوک ابراہیم تو نیڑے وے لوکیں جنہ نے انہوں کی تابے داری کی اور یہ نبی تو ایمان آلہ لوگ تو اللہ تعالی ایمان اعلیٰ وہ دوست ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ يَشْعُرُونَ اہل بچوں ایک جماعت تے یہی تانگ کرے کہ کسی رتم گمراہ کر دیا حالانکہ وہ اپنا آپ کو سوا کسی نے گمراہ نہیں کر سکتا ورنہ انہوں نے کچھ تھو نہیں الكتاب لم تشهدون او اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آئسہ سے کیوں انکار کریں حالانکہ تم آپ ان شادی ہیں يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون او أهل الكتاب تم حقنا باطلنا لكيون رلامين تم حقنا كيون شفامين حالا كي تم آب جانين وقال القول طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ پہلے کتاب چوں ایک جماعت نے کیوں جو ایمان آلہ ور جو کچھ نازل ہوئے تم اس ور سویرے ایمان لے آؤ تے دیگر ویلے کافر ہو جائیوں ہو سکے اس طرح وہ مسلمان میں اسلام سے پھر جائیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ ورن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا ارم أَوْ او ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم تدل منو یقین نہ کریو ور اس آدمی کو جڑو تھارا دین ور چلے تم فرما دیو ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے کہ اسو نہ وے جے کسے اور نہ اسی چیز لب جائے جسی تونہ دیتی گئی تھی یا وے تھارے نال تھارا رب کولا چگڑو کرن لگ جائیں تم فرما دیو کہ بلا شبہ فضل تے اللہ تعالیٰ کا آتما ہے وہ جس نہ چاہے دے دیں تے اللہ بڑی وسط آلو جان آلو ہے يختص برحمته من يشاء من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون تو اہل کتاب بچوں کوئی آدمی تے اسو ہے کہ اگر تم اس نے اس کو خزانہ کا ٹھیر امانت رکھ چھوڑے تو ہی وہ انہیں چھٹ موڑ دیا ور ان کوئی کوئی حصو بھی ہے کہ اگر تم اس کو ایک دنار بھی امانت رکھیں تو وہ انہیں واپس نہیں دیتے وربکہ تم انہوں کا سر ہی کھڑا رہے جو اس گلوں ہے کیوں جے طرح کے جانا غیر یہودیاں کا بارہ ماں کوئی پوچھ نہیں ہو سے تو وہ جان بجھ گئے پلے تھے اللہ تعالیٰ پر کوڑ ماریں بلا من اوفا بحبه واتقا فإن الله يحب المتقين آہو کیوں نہیں جڑو شخص اپنو وعدو پورو کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے پھر بے شک اس پرہیز گارانا اللہ تعالی پسند کرے ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بے شک جڑا لوگ اللہ تعالیٰ نال کیا با وعدنو تے اپنی قسمانو دنیا کا تھوڑا جیا مولور بے چھوڑیں یہ ایسا لوگ ہیں جی انہا واسطے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور قیامت کے تیارے اللہ تعالیٰ نہ تو نہ پر نظر کرم فرماوے گو نہ پاک کرے گو اور واسطے دکھ والا عذاب ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْهُونَ أَلْسِنَتَهُمْ دینا ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون تبشك انہاں وچ کچھ ایسا لوگ بھی ہیں جڑا جیب نہ پھڈی کر کر گئے کتاب نال جوڑے جڑا جیب نہ پھڈی کر کر گئے اپنی گل اللہ کی کتاب نال جوڑے تاں تم اس نامی کتاب وہی حصہ سمجھن لگ جائیں حالانکہ وہ اللہ کی کتاب وہ حصہ نہیں تو وہ کہیں جو یہ اللہ کی طرف ہوئے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ پر کوڑ ماریں حالانکہ وہ آپ جانیں ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس الناس ثم يقول للناس كونوا كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ربانيين بما كنتم كنتم تعلمون الكتاب وبما تدرسون کسی انسان کے لائق جی اللہ تعالیٰ تے اسنا کتاب حکمت نالے نبوت عطا فرماوے پھر وہ لوگ کا نہ جی تم اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے میرا بندہ بن جاؤ بلکہ وہ تے یہی کہہ گو جی تم رب آرا بن جاؤ کیوں جی تم اللہ تعالیٰ کی کتاب تے اس گلوں میں کہ تم آپ بھی کتاب نہ پڑھیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ مَنْ تتخذ الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر تم تو یہ حکم دے سکے جب تم فرشتہ نا تو نبیاں نا اپنا رب بنا لیو کیوں وہ تمنا کفر وہ حکم دے وہ اس تو بعد کہ نے اسلام قبول کر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ کتب سو مَعَكُمْ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين یاد جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پکو وعدو لیو کہ جس کڑی ہوں تو کتاب تے حکمت دے دیوں پھر تھارا تھارا ہے وہ پیغمبر آوے جڑو اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے جڑی تھارا کال ہے تا تم ضرور اس پر ایمان لے آئیو تو ضرور اس کی مدد کریو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں تو انہیں اقرار کر لیو ہے تو انہیں اس پر میرو پکو وعدو لے لیو انہوں نے کیوں انہوں نے اقرار کر لیو اللہ نے فرمایا پھر تم شادتی ہو تو ہوں میں تھارا نال گواؤں فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون تو تجڑا لوگ اس تو بعد بھی منہ پھیر لیں بس یہی لوگ نافرمان ہیں تو مجبوری نال تو یہ سارا اس سے در موڑیا علينا وما إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو کہ ہم ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ ور تو ور جڑو مارے اوپر نازل کی ہوگی ہوئے تو اس ور جڑو نازل کی ہوگی ہوئے ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام تو اسحاق علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام تو انہوں کی اولاد ور تو جو کچھ موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام اور دوجہ جا انہوں کا رب کی طرفوں عطا کی ہوگی ہوئے ہم ان بچوں کسی ایک نما میں فرق نہیں کرتا تو ہم اس کا فرم بردار ہوں اور جڑو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لوڑے گو وہ تو اس نے کدی بھی قبول نہیں کی وجہ سے تو وہ آخرت ماں مرادہ میں شامل ہو جائے گا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اللہ تعالیٰ اس قوم نہ کس طرح ہدایت دیا گو جیڑی ایمان تے بعد کافر ہو گئی تو جنہوں نے یا گواہی بھی دیتی تھی جی رسول برحق ہیں تو انہوں کو دلیل بھی آ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں نے ہدایت نہیں دیتو والملائكة اجمعین اس لوگوں کی سزا یہ ہے جو ان پر لانت ہے اللہ تعالیٰ کی تو فرشتہ کی بھی اور انسانہ کی بھی سارا ہی کی خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وہ سدا اس سے مرے گا نہ انہوں نے عذاب اولو کی ہو جائے گا نہ انہوں نے ٹھل دیتی جائے گی ببو وربے لوگ جڑا اس تو بعد توبہ کر لیں اور اپنوں آپ صدار لیں تو بے شک اللہ تعالی بڑو بخش آو مجھ مہربان ہے ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك شک جنہ لوکاں نے ایمان قبول کرن تے بعد کفر کیو پھر وہ کفر میں بدتا ہی چلا گیا انہاں کی توبہ کدے بھی قبول نہیں کی جاتے اور یہی لوگ گمراہ ہیں ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولن اهتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين بلا شبابه لوگ جنہوں نے کفر کیو تو وہ اس حال میں مریا کہ وہ کافر ہی تھا انہوں نے چھو کدے کسی کلوں زمین پار گئے بھی سونو قبول نہیں کیو جاتے جے کدے وہ اس نہ اپنی خلاصی واسطے بدلہ میں دے گا یہی وہ لوگ ہیں جن واسطے دکھ دینے لو عذاب ہے تو انہوں وہ کوئی مددگار نہیں ہوتے